اے رسول انہیں ہدایت یافتہ کرنا آپ کے ذمے نہیں ہے لیکن اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت یافتہ بنا دیتا ہے اور تم جو اچھی چیز خرچ کرتے ہو سو وہ تمہارے نفع کے لیے ہے اور تم صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے ہی خرچ کرتے ہو اور تم جو اچھی چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے ان کا تم کو پورا اجر دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا